حضرت عمر بن شعیب کے پردادا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عقوق کو ناپسند فرماتا ہے یعنی معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ عقیقہ کو اچھا نہیں سمجھا اس سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب ہم میں سے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ جانور ذبح کرتا ہے ہم تو اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص اپنے بچے کی طرف سے جانور ذبح کرنا چاہے تو وہ لڑکے کی طرف سے دو پوری بکریاں ذبح کرے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری راوی حدیث نے کہا میں نے زید المقاف اس سے مراد دو ایک جیسی بکریاں ہیں جو بیک وقت ذبح کی جائیں سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار دو سو سترہ